السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشد اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََ الَد الََری واشد النحمدن ابدھ رسول صلابۃ اللّہ وسلم علیہ ولیہ و علیہ الصحاب و منحدہ وسنبصنت علیہ المواد مزد و مکرم و محترم ناظرین المشاہدین و مشاہدات سامعین و سامعات ہر سنڈے ہر اتوار کو آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک اور اہم وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں دو ہفتہ سے یا تین ہفتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد الموت کے اندر امت کو جو وصیتیں فرمائی تھیں ان وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج بھی جو ہمارا درس ہے اسی سے متعلق ہے اور آپ نے مرز الموت میں جو نو وصیتیں کی تھیں جن میں سے تین کا آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا آج چوتھی اور پانچویں وصیت کا ذکر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے چوتھی وصیت کیا تھی تقریم الوفود کی یعنی وفود جو آئیں گے لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ملاقات کے لیے ان کی تکریم کرنا ان کی عزت کرنا ان کا خیال رکھنا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے تین دن پہلے جو حیثیت فرمائی تھی اس میں سے کیا فرمایا اخرج المشرقین امین جزیرۃ العرب مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دو یہ وصیت آپ کی تیسری وصیت تھی اور گزشتہ درس میں اس وصیت پر قدر تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے جو حضرات اس وصیت کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پرانے درس کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ پوری بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا وہ عزیز الوفد بنا ما کن تو وہ اور وفد کی ویسے ہی تقریم کرنا ایسے ہی ان کا خیال رکھنا جس طریقے سے میں ان کا خیال رکھتا ہوں قال ابن عباس راوی الحدیث و سکتا عنثالسا اوقال فنسی توحا جو راوی الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تیسرے کے بارے میں آپ خاموش رہے یا یہ کہا کہ فنسی توحا کہ میں اسے بھول گیا یعنی انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا راوی الحدیث فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کون سا لفظ استعمال کیا میں اس کے بارے میں بھول گیا یا آپ نے یا تیسرے کے بارے میں خاموشی اختیار کی تو یہاں پر جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وفود کی تقریب کی یعنی جو آپ کے پاس آئیں ان کی عزت کرنا ان کا خیال رکھنا اور سن نو ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے عام الوفود یعنی جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا سن آٹھ ہجری میں تو اس کے بعد جو درجوک جماعت کی شکل میں لوگ مدینہ آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے اور اسے عام الوفود کہا گیا یعنی لوگوں کے وفد کی شکل میں آنے کا سال کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے مدین منورہ اور اس طریقے سے اسلام قبول کر لیتے تھے آپ ان کی عزت کرتے تھے ان کا احترام کرتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا اور اس طریقے سے انہیں دین کی باتیں بتائی جاتی تھی سکھائی جاتی تھی حتی الامکان جتنا ہو سکتا تھا دین کی بنیادی باتیں اور اس طریقے سے وہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کا ادب احترام یا ان کی تقریب ان کا خیال رکھتا ہوں تم لوگ بھی ان کا خیال رکھنا اور اسلام کے محاسن میں سے ہے اور اسلام کا یہ اخلاق ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی آئے ملنے کے لیے آپ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملیے اور اچھے سے ملیے اور ممکن حد تک ان کی خاطر توازو کیجیے اور ان کا خیال رکھیے یہ اسلام کی تعلیم ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ من کا امن و بلّہ علیہ آخر فلی کرم غیفہ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے غیف کا اپنے مہمان کا خیال رکھے اپنے مہمان کی تکریم کرے ان کا خیال رکھے تو جو بھی وفد کی شکل میں آتے وہ مہمان ہوتے ہیں اور پھر وہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے اس لیے ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی تھی اور ان کا خیال رکھنا اور بڑھ جاتا تھا تو آپ نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو بھی نئے مسلمان ہوں ان کی عزت کرنا اور اس طریقے سے ان کا خیال رکھنا اور حت الامکان ان کی مدد کرنا یہ ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہوتا ہے اور جو بھی ملنے کے لیے آپ سے آئے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو بھی وقت کی شکل میں آئے یا ایسے ہی آئے تو اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اسلام اچھے اخلاق کی بنیاد پر بہت زیادہ پھیلا اسلام کی نشر و اشاعت میں اسلام کا جو اچھا اخلاق ہے کردار ہے ایک مومن کا جو ہونا چاہیے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے کہ انسان اپنوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جب مکہ فتح کیا سارے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اس طریقے سے پوری مثالیں تاریخ کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں صحابہ کی مثالیں اور اس طریقے سے صلب صالحین کی مثالیں ائمہ اور علماء کی مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سیرت متحرہ کے روشن اوراق اور روشن واقعات ان تمام چیزوں پر دراد کرتے ہیں تو اسلام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے ہمارے نبی نے باقاعدہ وصیت فرمائی تھی معاد بن جبل کو اور ابو دردا کو اور یہ وصیت ساری انسانیت کے لیے تھی کہ وہ خالق ناس بخلق حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اچھے اخلاق سے اپنے ہوں یا غیر ہوں اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خالق المسلمین اب خلق حسن کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ سب کے ساتھ سارے انسانوں کے ساتھ اور اسلام کی خوبی ہے یہ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ سب کے ساتھ حتیٰ کہ اگر آپ کا دشمن ہے اور آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آتا ہے آپ کے گھر پر آتا ہے تو آپ بھی اس کی عزت کیجیے اور اس کا خیال رکھیے اور اس کی حت الامکان اس کی مدد کیجیے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے اچھے اخلاق سے پیش آئیے اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر اگر غیر مسلم کے ساتھ آپ برے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس سے اسلام بدنام ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اسلام ان کا یہی کہتا ہے اگر مسلمان کے ساتھ آپ نے برا برتاؤ کیا تو مسلمان یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ تو اس کی اپنی کمی ہے اور اس کے اپنے اندر نقص ہے لیکن غیر مسلم کے ساتھ اگر آپ برا سلوک کریں گے تو وہ کہے گا ان کا اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے اس لیے میرے بھائی ہمارا دین سب کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمارے بھی کہتی ہے وہ اس طلعے تب میں مکاری میں الاخلاق میری بےحث اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں مکاری میں اخلاق کی وصیت کی تکمیل کروں اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے عام کروں اچھے اخلاق کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤں اس کی نشر و اشاعت کروں اور جہاں آپ کا مقصد یہ بھی تھا اصل کی توحید کی اشاعت شرک کا خاتمہ وہیں آپ کی بیشت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا اچھے اخلاق کی تکمیل اور اچھے اخلاق کے لوگوں کے سامنے اشاعت اسی لیے آپ دیکھیے آپ دشمنوں کے ساتھ بھی معافی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور انہیں معاف کر دیا کرتے تھے اس طریقے سے کتنے واقعات آپ کی زندگی میں اور صحابہ کرام اور سرب سالین کی زندگیوں میں کہ اگر ان واقعات کو بیان کیا جائے تو ہمارا وقت نکل جائے گا تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ اور انسان کو زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے کیونکہ اسلام کے تعلق سے بدگمانیاں ہیں اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دنوں کے اندر جو برے خیالات ہیں اس کی بھرپائی کیسے ہوگی اس کی بھرپائی اور اس کا تدارک اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ان کی ضرورتوں پر کام آئیں اور اس طریقے سے ان کے ان کا تعاون کریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت بحال ہو اسلام کی خوبیاں اجاگر ہوں اور وہ سمجھے کہ اسلام ایک سچا اور اخلاق والا دین ہے ایک اخلاق والا دین ہے اس لیے اسلام کے اندر دین اسلام کی اخلاق کی بڑی اہمیت ہے ہمارے بھی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے قیمتی چیز ہوگی آپ نے کہا کہ تقو اللہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کا اور حسن اخلاق حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نبیوں کے ساتھ بھی اب مسلمانوں کے ساتھ بھی اور حتیٰ کی جانوروں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی انسان حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دے ہمارا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اس لیے جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا جانور کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالنے سے منع کیا گیا جانور کو بھوکا رکھنے سے منع کیا گیا اور اس پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا جانور کے سامنے جو جانور حلال ہیں ان کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا کیوں اس لیے کہ جانور بھی اللہ کے مخلوق ہیں وہ بھی شعور رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور اس لیے جو ہے اللہ نے ان کو ہمارے مسخر کر دیا ہمارے تابع بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر ظلم کریں اور ان سے جتنا چاہیں اتنا کام لیں انہیں کھانا پینا نہ پانی نہ دیں اور اس طریقے سے ضرورت سے زیادہ یا ان کی طاقت سے زیادہ ان سے ہم کام لیں یہ منع ہے شریعت کے اندر تو اسلام بہت ہی سچا اور بڑا پیارا دین ہے اخلاق والا دین ہے اسلام کے اندر نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے ہمارے بھی نے منع فرمایا کہ ایک جانور کو آپ باندھ کر کے رکھیں اور اس کے نشانہ سیدھا کریں یعنی انسان اپنے تیر کا نشانہ سیدھا کرتا ہے تو چھوٹی گوریا ہے یا چھوٹا کوئی پرندہ ہے اس کو کہیں باندھ دے اور اس کو مارے زندہ ہے وہ اور اس کو مار رہا وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا اس طریقے سے ہر زیرو کو جلانے سے منع فرمایا عرضی روح کو جلانے سے منع فرمایا تو یہ کیا ہے اسلام کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا چوٹی کو کیڑے مکوڑوں کو اور جس کے اندر بھی روح ہے اسے آپ زندہ نہیں جلا سکتے شریعت کے اندر منع کیا گیا اور زندہ یہ آگ کا عذاب جو آگ کا مالک ہے رب العالمین وہی دے سکتا ہے لہذا کسی جانور کو زندہ جلانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے تو جب جانور کو انسان زندہ نہیں جلا سکتا تو پھر انسانوں کو جلانا کس قدر یہ یعنی جلاد والا عمل ہوگا یہ اور کس قدر یہ سخت عمل ہوگا اور کس قدر اسلام کے اندر اس عمل سے نفرت رکھی گئی ہوگی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ نے تقریب الوفود جو وفود آئیں ان کے ساتھ آپ نے حسن اخلاق اور اچھا معاملہ کرنے کا آپ نے تعلیم دی پانچویں سے آپ نے جو فرمائی تھی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تمسک کی وصیت جیسے حدیث کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ وہ تیسری وصیت کیا تھی تو کیا تھی وہ وہ تیسری وصیت میں سے یا تو یہ تھی کتاب اللہ کی وصیت تھی اور ایسے ہی ایک وصیت آپ نے فرمائی تھی جیسے و ساما کے تعلق سے جسے انشاءاللہ شاء اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت اور یہ وصیت آپ نے کئی بار فرمائی کئی بار آپ نے فرمائی حجت الوداع میں آپ نے فرمایا اور جب آپ واپس ہو رہے تھے غدیر خم میں وہاں بھی آپ نے فرمایا اور اس طریقے سے مرض الموت میں بھی آپ نے فرمایا اور اللہ رب العامی نے بار بار ہمیں اسی کو اسے فرمائی ہے یا وطی اللہ وطی رسول ایمان و اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو رسول کے اطاعت کرو اور قرآن کی دیگر آیات میں اللہ رب العامی نے جا بجا ہمیں اپنے اپنی اطاعت اور نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمائی طبی تبھی امام زلکم ربکم مندون ہے اولیا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی تم اتباہ کرو اس کی پیروی کرو اللہ نے جو نازل فرمایا ہے وہ کیا نازل کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول نازل فرمایا ہے اس لیے اللہ رب العامی نے بار بار قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر پابندی کے ساتھ جم جائیں وہ آتسم و بحب اللہ جمیع امراطفر تفرق اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو اللہ کی رسی کیا ہے کتاب و سنت یہ دین جس دین کو اللہ نے قرآن و سنت کے اندر محفوظ کر دیا ہے محسور کر دیا ہے اس دین کو کی پر عمل کرنے کی وصیت اور اس کا حکم اللہ رب العامی نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ہمیں اس کی تعلیم دی نبی کے اطاعت کرنے کا حکم دیا کہا نبی کے اطاعت اللہ تعالیٰ کے اطاعت ہے جسے نبی کے اطاعت کی رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ رب العامن کے اطاعت کی فلاح و ربی کلائی کلن حکموں کا فیمہ شعربۂ نہ ہوں تیر رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تجھے اپنا حکم نہ بنا لیں اپنے آپسی اختلافات میں اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا وہ مومنہ ادا قد اللہ رسول امراً کو الحم الخیر تمن امرحیم کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ انہیں اختیار ہو جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں اس کا ماننا ضروری ہے اختیار نہیں ہے کہ آپ کی مرضی تو مانے مرضی ہو تو نہ مانے ایسا نہیں اللہ کا فیصلہ اس کے نبی کا فیصلہ آ گیا اس کا ماننا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کا فیصلہ نبی کا فیصلہ ہے نبی کا فیصلہ اللہ ہر کا فیصلہ قرآن میں جو فیصلے کیے گئے وہ گویا کی حدیث کے اندر بھی کیے گئے گویا کی نبی کے فیصلے ہیں اور نبی نے جو فیصلہ سنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو اللہ اب کی طرف سے نازل ہوتا ہے ان ہوا اللہ یو آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے تو حدیث بھی وہی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہے یہ اللہ نے اسے بھی نازل کیا ہے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسی حدیثوں کو بھی اللہ العالمین ہمارے نبی پر نازل فرماتا تھا دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں دونوں پر ماننا اور عمل کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی اللہ کے سلیہ فرمایا ترق تو فیق امراً لن ان تمسک تم بھی کتاب اللہ و سنتی تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ کون سی دونوں چیزیں کتاب اللہ اور میری سنت ہے آپ کی بار بار یہ وصیت آپ نے فرمائی قرآن میں اللہ نے اسی وصیت کو بار بار فرمایا اور اسی بات کی تلقین کی اسی بات کا میں حکم دیا ام کرام نے اسی بات کا حکم دیا صحابہ نے صلب صالح نے اسی بات کا حکم دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر جو چیز آ جائے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو ام کرام فرماتے ہیں کہ داسا حال حدیث صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے میری بات اگر کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہو میری بات کو دیواروں پر مار دو اس لیے ام کرام خاص طور سے جو ام اربا ہیں جب ان سے کوئی فتویٰ ہوتا کوئی بات ہوتی اور انہیں کوئی حدیث پہنچتی وہ پرانی بات کو چھوڑ دیتے تھے اور حدیث کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور اس حدیث پر عمل کرتے تھے اور اس کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے تھے پرانی بات کو چھوڑ دیتے تھے کتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے رجوع کر لیا امام مالک نے کتنے مسائل میں رجوع کر لیا ان مسائل کو چھوڑ دیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی اشتہاد کیا جب انہیں حدیث ملی کہ اس کو چھوڑ دیا امام احمد بن حنبل امام شافی امام شافی کا دو مسلک ہے ایک پرانا اور ایک نیا پرانا مسلک انہوں نے چھوڑ دیا اور نئے مسلک مذہب جدید اور مذہب قدیم کی باقاعدہ اصطلاح ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اقوال ملیں گے ایک مسئلے کے اندر تو ایسا نہیں کہ اختلاف کی بات ہے یہ ایسا ہے کہ انہیں جب حدیث ملتی تھی پرانی بات کو چھوڑ دیتے تھے لیکن لوگوں نے ان کی باتوں کو نقل کر دیا ان کی باتوں کو بیان کر دیا تو اس طریقے سے یہ یہی تعلیم ہے کیونکہ یہی دو چیزیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں یہی دو چیزیں حجت ہیں انہیں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اسی پر عمل کرنے میں انسان کے لیے نجات ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے میں ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر عمل کرنے میں صلب صالحین کے فہم کے مطابق اور عقیدے کے مطابق اور منحج کے مطابق اس پر عمل کرنا یہ بات بہت ضروری ہے اس بات کا جاننا اس بات کی قید لگانا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلب صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھنا ہے انسان اپنی فہم کے مطابق نہیں سمجھے گا کہ جیسا چاہے اس کا معنی بیان کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا اللہ طلون حق تلاوت ہی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کا حق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال مانتے ہیں نمبر دو جو قرآن میں کریم اللہ نے حرام کیا اس کو حرام مانتے ہیں نمبر تین اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا نمبر پانچ نمبر چار معنی میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں یہ اور کسی بات کو اس کی جگہ سے نہیں الگ الگ جگہ پر رکھتے ہیں تعریف نہیں کرتے اور پانچویں بات انہوں نے فرمائی کہ قرآن کی جو تعویل ہے قرآن کا جو معنی اور مفہوم ہے جو تفسیر ہے وہی تفسیر کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کرتے اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی نہیں بیان کرتے تو قرآن ہو یا حدیث ہو ان کے معنی اور مطالب کو ہمیں صلاب صالحین کے عقیدے اور نہج اور فہم کے مطابق سمجھ رہا ہے یعنی کہ ہم اپنے فہم کے مطابق سمجھیں آج امت کے اندر گمراہیاں کیوں آئی ہیں لوگوں نے صلب صالحین کی فہم کو چھوڑ دیا اور آیات کی منمانی تعویل کی منمانا اس کا معنی بیان کیا اور پھر قرآن کریم کو غلط معنی کے لیے استعمال کیا نا عزب اللہ منظالی کتنی ایسی دلیلیں آپ کو ملیں گی کتنی ایسی چیزیں ملیں گی کہ لوگ اپنی بدعات کے لیے شرک کے لیے قرآن کریم سے دلیلیں دیتے عزب اللہ اور قرآن کریم کے وہ معنی نہیں بیان کرتے مفہوم جو اللہ رب العالمی نے پہ نبی کو بتایا نبی نے صحابہ کو بتایا وہ معنی نہیں بیان کرتے اس کا دوسرا معنی اور مفہوم لیتے ہیں سلف سارین کے قدم سے ہٹ کر کے ان کی روش کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو لیتے ہیں تو یہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے دودھ پلانا پینے کے تعلق سے کہ دودھ تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلا دیا ہے اب اللہ نے نہیں بیان فرمایا کہ کتنے میں حرمت میں ثابت ہوگی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ پانچ مرتبہ رضا سے پینے ثابت ہو جائے گی اب کوئی آدمی اس قرآن قرآن کریم کی شاید کا معنی لے کر کے کہے کہ کوئی آدمی کسی کا دودھ پی لے عورت کا وہ اس کی ماں بن گئی یا بچہ دودھ پی لے ایک مرتبہ بھی تو اس کی ماں بن گئی ایسا نہیں ہے پانچ مرتبہ کم سے کم پینا ضروری تو انسان قرآن کریم کی تعویل اور قرآن کریم کا معنی اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتا ہے اس کا وہی معنی لینا ہے جو سلب صالحین نے سمجھا صلب صالح نے بیان کیا قرآن کریم اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو کیا ساتھ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہمارے ساتھ نہیں اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے یہ صحابہ کلام اس کا معنی سمجھتے تھے صلب صالحین اس کا معنی یہ سمجھتے تھے بعد میں لوگوں نے اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کی وحت الوجود کی دلیل لے لی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں عزب اللہ اور قرآن کی اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نہ عزب اللہ من ظالم تو قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے کے لیے صلب صالحین کے فہم کو چھوڑ دیا گمراہ ہو گئے کفری عقیدے کے اندر پڑ گئے شرکی عقیدے کے اندر گرفتار ہو گئے تو یہ قید لگانا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا تبھی جا کر کے انسان گمراہی سے بچ سکے گا تبھی انسان افراد اور تفریح سے بچ سکے گا تبھی انسان اپنے آپ کو یعنی یعنی صحیح راستے پر قائم رکھ سکے گا اگر چھوڑ دیا یہ قید کو تو انسان آزاد ہو جائے گا اور جیسا چاہے گا منمانی تفسیر بیان کرے گا صحیح راستے سے بھٹک جائے گا جیسے لبرل قسم کے آج لوگ ہیں جدیدیت جن کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی منمانی تفسیر اور اپنے لحاظ سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں جبکہ اس کے تعلق سے صحابہ کی تفسیریں موجود ہوتی ہیں لیکن صحابہ کی تفسیروں کو نہیں لیتے تو میرے بھائی یہ قید بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جیسے صحابہ نے سمجھا تابعین نے سمجھا تابع تابعین نے سلب صالح نے سمجھا اس کے مطابق سمجھنا اسی میں ہمارے لیے نجات ہے ہدایت اسی کے اندر مضمر ہے ہمارے میری فرمائے کی امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سارا سارے سب لوگ جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں لہذا صحابہ کا عمل صحابہ کا فہم ان کا عقیدہ معیار ہمارے لیے حجت ہمارے لیے فعین عام تم بھائی ماں تدو تو ماں صادقین وہ طب سبیلا من انا علیہ کتنی آیات ہے جس میں اللہ رب العامن نے ہمیں باقاعدہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے لہذا کتاب و سنت کو صلب صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق انسان سمجھے گا کتاب اللہ کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ معنی صحیح ہو صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں نمبر ایک وہ حدیث صحیح بھی ہونی چاہیے نمبر تین اس حدیث کا معنی وہی ہو جو صحابہ نے سمجھا ہے صلب صالح نے سمجھائے دوسرا معنی لیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا جیسے آج لوگ گمراہ ہو گئے اگر کوئی آدمی صرف کتاب اللہ کی بات کرتا حدیثیوں حدیثوں کی بات نہیں کرتا سمجھ لیجئے کہ وہ انسان منکرین سنت میں سے ہے وہ گمراہ انسان ہے یہ انسان قرآن و حدیث کی بات تو کرتا ہے لیکن ان کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے دلیلیں دیتا قرآن سے حدیث کی دلیلیں دیتا ہے لیکن اس کا معنی وہ نہیں بیان کرتا جو صحابہ نے بیان کیا بلکہ اور کوئی دوسرا معنی بیان کرتا ہے تو بھی انسان گمراہ ہے وہ کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلب صالین کے فہم اور عقیدے کے مطابق انسان کو سمجھنا اور ضروری ہے تبھی جا کر کے انسان کو نجات ملے گی تبھی انسان صحیح راستے پر ہوگا تبھی انسان اللہ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے گا تو آپ نے مرض الموت میں یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ جو وفود آئیں گے ان کا خیال رکھنا اور نمبر پانچ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی وصیت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے کی وصیت علیہ سنتی و سنت الخلفاء راجدین المحدین راجدین المحدین بن نواز میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفاء راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سنت کو مضبوطی سے پکڑنے میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا شامل ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے میں سنت اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے میں شامل ہے کیونکہ قرآن ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی سنتوں کو اپنانے کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے اور سنت اور حدیثیں بھی ہمیں قرآن کریم کو کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے لہذا دونوں لازم ملزوم ہیں اور ایک میں اگر حکم ہے تو گویا کہ دوسرے کے اندر ہے اور اگر ایک کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو گویا کہ دوسرا بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے اور اسی بات کا حکم دیتا ہے تو یہ پانچ وصیتیں ہو گئیں جو آپ نے مرض الموت کے اندر فرمائی تھی باقی اور نو وصیتیں ہیں انشاءاللہ اللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر بلامین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے عامر رب العالمین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ